حضرت صاحب بن جزامہ لئیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنگلی گدھا بطور ہدیہ پیش کیا آپ اس وقت ابوا یا ودان مقام میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہیں واپس کر دیا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کے غم و تعصف کو ملاحظہ فرمایا تو فرمانے لگے ہم نے یہ صرف اس لیے تجھے واپس کیا ہے کہ ہم محرم ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکیس